بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو چھہتر بیداری اور خواب اللہ صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی علیہ وسلمِ وسلم تسلیمہ اللہ تعالی ہمیں اللہ والا بنائے ہماری آج کی مجلس کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے خبروں پر نظر ڈالی کوئی قابل تبصرہ نظر نہ آئی سبھی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں نیچے کی طرف جا رہے ہیں سیاست دان لیڈر حکمران صحافی کھلاڑی اور تاجر صرف اللہ والے ہر قدم آگے جا رہے ہیں ہر سانس اونچے جا رہے ہیں شہداء مجاہدین علماء ربانی ذاکرین اہل امانت اہل خدمت اور اہل عشق چلیے ذکر اللہ سے مجلس شروع کرتے ہیں مزے کے لیے نہیں ذکر کرنے والے کہتے ہیں کہ ذکر میں دل نہیں لگتا درو شریف میں دل نہیں لگتا خیالات کا ہجوم اور غلبہ رہتا ہے بلکہ غلط خیالات بھی آ جاتے ہیں تو ایسے ذکر اور ایسی عبادت کا کیا فائدہ بھائیو اور بہنوں بہت فائدہ ہے نمبر ایک ابھی دونوں کام چل رہے ہیں ذکر بھی اور وساوش بھی اگر ذکر چھوڑ دیا تو پھر وساوس رہ جائیں گے اس لیے ذکر چلنے دیں اور بڑھا دیں درو شریف بھی ذکر ہے ایک وقت آئے گا کہ ذکر چھا جائے گا وساوش کا غم نہ کھائیں وہ سب کو آتے ہیں اچھے لوگوں کو زیادہ آتے ہیں نمبر دو خیالات آتے ہیں مگر زبان تو ذکر کر رہی ہے جب ذکر کی برکت سے زبان کو جہنم سے نجات ملے گی تو انشاءاللہ باقی اعضاء کو بھی مل جائے گی اس پر شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء میں سے ایک عضو یعنی زبان کو اپنے ذکر پر لگا دیا ہے اس پر شکر کریں گے تو انشاءاللہ توجہ والا ذکر بھی مل جائے گا یہ کون سی کم نعمت ہے کہ زبان اچھے کام میں لگی رہے یہی زبان انسان کو اوندے منہ جہنم میں ڈلواتی ہے یہی کفر بکتی ہے غیبت غلاجتی ہے جھوٹ اور بے گناہ بے شمار گناہ کراتی ہے نمبر تین جب اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو اپنے ذکر میں لگا دیا ہے تو کیا بعید کے آگے چل کر ہمیں ذکر بیداری نصیب ہو جائے پھر ترقی ہو اور ذکر حضوری نصیب ہو جائے اور پھر ایسی ترقی ہو کہ دل میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز غائب ہو جائے ویسے بھی ذکر کی توفیق خود بہت بڑی نعمت ہے ذکر روحانی مزے کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ہر مومن مخلص کی بندگی اور ذمہ داری ہے اہل دل نے لکھا ہے کہ جو ذکر اور عبادت اس لیے کی جائے کہ مجھے روحانی لذت حاصل ہو مجھے کشف کا مقام نصیب ہو تو یہ نیت بھی اخلاص کے خلاف ہے ذکر اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پھر اگر روحانی لذت بھی ملتی ہے تو بہت اچھا نہیں ملتی تو نہ ملے غلام کا کام آقا کا حکم بجا لانا ہے یا ربی صلی وسلم دا ابدا علی حبیبی کا خیر الخل کی خوابوں کی دنیا خواب کی تعبیر بہت مشکل علم ہے سچے خواب بہت کم آتے ہیں نیند میں دیکھی گئی ہر چیز خواب نہیں ہوتی یہ تین باتیں ایک بار پھر پڑھ لیں تاکہ دل میں بیٹھ جائیں اب اور سنیں نمبر ایک شیطان انسان کے خوابوں میں طرح طرح کے تصرفات کرتا ہے اکثر لوگ بے وضو سوتے ہیں پیٹ بھر کر سوتے ہیں بستر کی پاکی کا خیال نہیں رکھتے شیطان ان کو ڈراتا ہے مایوس کرتا ہے بدگمانیوں میں ڈالتا ہے اس لیے اللہ والوں نے سختی سے سمجھایا ہے کہ خوابوں کی باتیں چھوڑو اپنی بیداری اور حقیقت کو اچھا بناؤ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ اس بات کی محنت فرمائی کہ خوابوں کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے کیونکہ اس آخری زمانے میں خوابوں کو فتنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے وہ سمجھاتے تھے کہ اگر تم خود کو خواب میں بادشاہ دیکھو تو کیا تم بادشاہ بن گئے نہیں بنے تو پھر اور باتوں میں اپنے خوابوں کا اتنا اعتبار کیوں کرتے ہو حضرت مجدد نے اپنے خلفائے کرام کو بھی تاکید فرمائی کہ اپنے مریدین کے خوابوں اور کشفوں کی تعبیر اور توجہ میں نہ پڑھیں آپ مکتوبات میں لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکابر نقش بندیہ واقعات اور خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں کرتے اور طالبوں یعنی مریدین کے واقعات یعنی خواب و کشف وغیرہ کی تعبیر میں توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان چیزوں میں نفع بہت کم ہے معتبر وہی ہے جو ہوش اور بیداری میں میسر آ جائے نمبر دو اہل تعبیر کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا بیٹا مر گیا تو یہ کسی بڑی نعمت کے ملنے کی دلیل ہے اب اندازہ لگائیں کہ خواب کی تعبیر خواب سے کس قدر مختلف ہے یہی حال دیگر خوابوں کا بھی ہوتا ہے خواب میں کسی کو نیک اور بزرگ دیکھنا اس کے نیک اور بزرگ ہونے کا ثبوت نہیں ہے اور خواب میں کسی کو برا اور گناہگار دیکھنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ واقعی برا یا گناہ گار ہے بلکہ بعض حالات میں ایسے خواب کی تعبیر بالکل الٹ اور برعکس بھی ہوتی ہے اور اگر کوئی آدمی کسی اللہ والے کو خواب میں بری حالت یا بری شکل میں دیکھے تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا خود کسی بڑے گناہ یا برائی میں ملوث ہے اس لیے اچھے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خوف والا یا برا خواب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں الٹی طرف تین بار تھتکار دیں اور صدقہ دیں اور کوئی اچھا خواب دیکھیں تو صرف اہل علم اور اہل قلب کو بتائیں ہر کسی کو نہیں اور جو خواب بہت بکھرا ہوا کچھ یاد کچھ بھولا ہوا ہو وہ خواب نہیں ہوتا وہ کسی کو نہ سنائیں اور امت پر احسان کریں نمبر تین اپنے کسی خواب کی وجہ سے کسی مسلمان سے بدگمانی نہ رکھیں کسی کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہ کریں نمبر چار اپنے خواب کو بتاتے ہوئے اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ کریں جھوٹے خواب نہ گھڑیں یہ بہت خطرے والا گناہ ہے اس کی پکڑ آخرت میں میدان حشر سے شروع ہو جائے گی خلاصہ یہ کہ اپنی بیداری کو اچھا بنائیں خوابوں کو زیادہ اہمیت نہ دیں اللہ وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر الزکی صلاة تحل بها العقد و تفقو بها القرب دل کی جانچ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل کو دیکھا کرے اس کی جانچ کیا کرے یعنی دل کا ٹیسٹ ضروری ہے ڈاکٹر سے نہیں بلکہ خود یہ ٹیسٹ کرتا رہے تاکہ دل کا مریض نہ بن جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ فی قلوبہم مرودن وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہیں یہاں بطور مثال چار ٹیسٹ عرض کیے جا رہے ہیں نمبر ایک اگر اپنے گناہ اور اپنے حالات دیکھ کر دل یہ سوچتا ہے کہ میری معافی اور میری اصلاح نہیں ہو سکتی یہ مایوسی کفر ہے یہ دل کو لگ جائے تو نعوذ باللہ اسے کافر بنا دیتی ہے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں توبہ نہیں چھوڑنی چاہیے ندامت نہیں چھوڑنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی امید سے نا امید نہیں ہونا چاہیے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں اگر تمام گناہوں سے توبہ میسر ہو جائے تو تمام محرمات اور مشتبہات سے ورا و تقوی یعنی تمام حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچنا حاصل ہو جائے تو بڑی اعلیٰ دولت اور نعمت ہے ورنہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا اور بعض محرمات سے بچنا بھی غنیمت ہے شاید ان بعض کی برکات و انوارات بعض دوسروں میں بھی اثر کر جائیں اور تمام گناہوں سے توبہ اور ورا کی توفیق نصیب ہو جائے نمبر دو اگر اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر رحمتیں اور انعامات دیکھ کر دل یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے زیادہ نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بن چکا ہوں تو یہ محرومی ہے یہ دل کو لگ جائے تو اسے بہت دور پھینک دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھ کر اور زیادہ نیکی کرنی چاہیے اور زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے توبہ کی ضرورت گناہ گاروں سے زیادہ نیک لوگوں کو ہوتی ہے تاکہ ان کے دل کی سپلائی ٹھیک رہے نمبر تین اگر عبادت اور نیکی چھوٹنے پر دل کو کوئی غم نہیں ہوتا اور گناہ کرنے پر دل پشیمان نہیں ہوتا تو سمجھ لیں کہ ہارٹ اٹیک شروع ہے یہ دل کو مار دینے والی بیماری ہے فوراً خود کو اچھے ماحول میں لے جا کر دل کا علاج کرانا چاہیے اللہ والوں خصوصاً مجاہدین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو یکسر بدلنا چاہیے نمبر چار اگر عبادت اور نیکی سے دل خوش ہوتا ہے اور گناہ پر غمزدہ ہوتا ہے تو مبارک ہو یہ دل کے نور کی علامت ہے اس نور کو بچانے اور بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ نور آپ کے ساتھ چلے اور دوسروں کو بھی روشنی فراہم کرے اللہ صلی علی سیدنا محمد صلاة تنور بها قلوبنا بنور معرفتک وسلم علیہ تسلیمہ آیت الکرسی الحمد للہ آیت الکرسی کے معنی معارف اور خواص پر بندہ کا مختصر کتابچہ شائع ہو چکا ہے یہ کتابچہ تیار کر کے جب خود پڑھا تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوا اور آیت الکرسی سے ایک عجیب تعلق قائم ہو گیا اس کیفیت کو کسی عمل کا شرح صدر کہتے ہیں کہ سینہ کھل جائے اور وہ عمل دل میں اتر جائے پھر جب یہ کتابچہ چھپ کر گیا تو اپنے کئی قریبی احباب سے التماس کی کہ وہ اسے حرفن حرفن پڑھ کر اپنی رائے دیں الحمدللہ بہت ایمان افروز آرا سامنے آئیں چنانچہ آپ سب حضرات و خواتین کو بھی اسی شرح صدر حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں یہ کتاب چاہ اچھی حالت میں توجہ سے مکمل پڑھ لیں اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کا نور ہم سب کو نصیب صلی اللہ سیدنا محمد عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلیماتق وبارق و سلیم تسلیمن کثیر لا الہ الا اللہ لا الہ لا اللہ محمد الرسول اللہ